آپ کہیے بے شک مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو آپ کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اگر بالفرض میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا